ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الله فيسبوا عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کر اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے سو وہ ان کو جتلا دیں گے جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے سامعین ابھی آیت کی تفصیل سماعت کیجیے معبودان نے یعنی جھوٹے لوگوں کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے معبودوں کو گالی دینے کی ممانعت اللہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مؤمنین کو منع فرما رہے ہیں کہ مشرقین کے معبودوں کو گالیاں نہ دو اور برا بھلا نہ کہو اگرچہ اس میں ایک گناہ مسلحت صحیح لیکن مفاسد اس سے بڑھ کر پیدا ہوتے ہیں یعنی مقابلتاً وہ بھی مسلمانوں کے اللہ کو گالیاں دیں گے جو ان کے بھی رب ہیں مشرقین کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو گالیاں دینے سے آپ کو باز رہنا چاہیے ورنہ ہم بھی تمہارے رب اللہ کی حجو کریں گے یعنی انہیں بھی گالیاں دیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا قطع رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ مسلمان کفار کے بتوں کو گالیاں دیتے تھے بس کفار بھی بغیر حقیقت کو سمجھے عناد اور ضد و ہردرمی سے اللہ تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہنے لگے یہ روایت عبد الرزاق کی تفسیر میں ہے جب ابو طالب مرنے کے قریب ہوئے تو قریش نے مشورہ کیا کہ ابو طالب کے پاس چلیں اور ان سے کہیں کہ اپنے بھتیجے محمد کو روک دیں ہمیں یہ آر کی بات معلوم ہوتی ہے کہ ابو طالب کے مرنے کے بعد محمد کو قتل کر دیں عرب کہیں گے کہ ابو طالب کی زندگی میں تو کچھ نہ چلی اب جب کہ وہ مر گئے تو بزدلوں نے قتل کیا ہے چنانچہ ابو جہل ابو سفیان عمر ابلاس اور کئی لوگ بصورت وفد آئے اور مطلب نامی ایک شخص کو اجازت حاصل کرنے کے لیے بھیجا ابو طالب نے بلا لیا وہ کہنے لگے اے ابو طالب تم ہمارے بڑے اور ہمارے سردار ہو محمد نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے اور ہمارے معبودوں کو اذیت دی ہے ہم چاہتے ہیں کہ تم انہیں بلا کر روک دو تاکہ وہ ہمارے معبودوں کا نام ہی نہ لے ہم بھی ان کو اور ان کے رب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں گے تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا یہ تمہاری ہی قوم ہے اور تمہارے ہی چچا کی اولاد ہے رسول اللہ نے فرمایا چچا بات کیا ہے اور یہ لوگ چاہتے کیا ہیں تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تم ہم سے اور ہمارے معبودوں سے دستبردار ہو جاؤ اور ہم بھی تم سے اور تمہارے اللہ سے دستبردار ہو جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک ایسی بات بتلاؤں کہ اگر تم نے اس کو اپنا لیا تو تم عرب اور عجم کے مالک ہو جاؤ گے اور سب ملکوں سے تمہارے پاس خراج کی دولت آنے لگے گی تو ابو جہل نے کہا کہ تمہاری ایسی ایک بات نہیں دس باتیں بھی قبول کر لیں گے بتاؤ وہ کیا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہہ دو لا الہ الا اللہ تو انہوں نے انکار کر دیا منہ بنا لیا ابو طالب کہنے لگے اے بھتیجے اس کے سوا دوسری بات بتاؤ تمہاری قوم اس کلمے سے تو اور بھڑکتی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا چچا مجھے کیا حق ہے کہ اس کے سوا کوئی اور بات بولوں اگر سورج کو بھی لا کر وہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں تو میں اس کے سوا تو کچھ نہیں کہہ سکتا مطلب یہ تھا کہ ان کو مایوس کر دیں چنانچہ وہ غصے میں بھر گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے رک جاؤ ورنہ ہم تم کو اور تمہارے رب کو بھی گالیاں دیں گے اسی لیے فرمایا کہ وہ دشمنی کی بنا پر بغیر سمجھے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگیں گے یہ وہ صورت ہے جہاں مصلحت کو بھی اس لیے نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اس کے بالمقابل فساد بڑھ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین کو گالیاں دے وہ بڑا ملعون ہے کہا گیا اللہ کے رسول کوئی ماں باپ کو کیسے گالیاں دے گا تو فرمایا کہ یہ اس طرح کے دوسرے کے باپ کو گالیاں دے دوسرا اس کے باپ کو یہ کسی کی ماں کو گالی دے وہ اس کی ماں کو تو گویا کہ اسی پہلے شخص نے اپنے ماں باپ کو گالیاں دی یہ روایت مستد احمد نیز بخاری وغیرہ میں بھی ہے آگے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ہم امت کو اسی کا عمل اس کی نظروں میں بہتر قرار دیتے ہیں جیسا کہ یہ قوم محبت اسلام یعنی اپنے بتوں پیروں مرشدوں جھنڈوں درگاہوں اور اولیاء اللہ ہی کو پسند کرتی ہے اور ان کو پوجتی ہے ان کو سفارش ہی سمجھتی ہے ان کو اللہ کے ہاں وسیلہ دے کر اپنی دعاؤں میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری سمجھتی ہے چنانچہ گزشتہ امتیں بھی گمراہی پر تھیں اور اسی کو اپنا عمل حسن سمجھتی تھی اللہ تعالیٰ جو چاہتے اختیار کرتے ہیں اسی میں بڑی حکمت ہوتی ہے پھر ان لوگوں کی بعض گشت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہوگی اس وقت انہیں اپنے معتقدات کی خوبی یا برائی معلوم ہو جائے گی اگر عمل نیک ہو تو نیک بدلہ اور برا ہو تو برا بدلہ ملے گا